سنیے گا ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو دو قسم کی موتوں اور دو قسم کی زندگیوں کا تذکرہ آج کی اس نشست کے اندر عرض کرنا ہے ایک موت وہ ہے جس موت کا عنوان ہے موت عرضی اور دوسری موت وہ ہے کہ جس کا نام ہے موت حقیقی ایک زندگی ہے جس زندگی کا نام ہے زندگی عرضی اور دوسری زندگی وہ ہے جس زندگی کا نام ہے زندگی حقیقی ویسے تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے علماء کرام سے بیانات سنتے ہوئے یہ مقام کلام مقدس کا سنتے رہے ہوں گے کہ مالے کے کائنات فرماتے ہیں کن تم اموات انف یا کم سم یومی تو کم سم یو ہی کم سم الہ ترجن میرے سامنے سورت البکرا پہلا پارا اور آیت کا نمبر اٹھائیس دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ اس مقام پر اللہ نے اور انداز میں بھی کیا فرمایا تم مردہ تھے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے جیسے جیسے انسان کا دنیا میں وجود تیار ہوتا جائے روح وہاں سے منتقل ہو کر دوسرے جہان میں بھی آ جاتی ہے روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے موت فرمایا کن تم انواتن تم مردہ تھے روح اور جسم جدا تھا جسم ابھی تیار نہیں ہوا تھا یہ ایک موت ہو گئی پھر فا کن جسم تیار ہوا روح اس کے اندر آ گئی یہ ہو گئی ایک زندگی ایک موت اور ایک زندگی یہ جو زندگی آج ہم حیات دنیاوی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کائنات میں اور پھر دوسری موت کم ساٹھ سال ستر اسی سو سال گزارنے کے بعد جب روح اس جسم سے نکلے گی یہ ہو گئی دوسری موت اور دوسری زندگی سما یوہی کم جب اللہ قیامت کے میدان کے اندر زندہ کرے گا قرآن مجید کے اندر ان دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے رب کائنات کی کتاب کے اندر اس قسم کی تیسری زندگی کا ذکر یہ ایک الگ عنوان ہے آج عنوان ارض اور کرنا ہے ایک ہوتی ہے موت عرضی ایک ہوتی ہے موت حقیقی حقیقی موت کا کیا مطلب کہ انسان کی جب عمر پوری ہو جائے مثلا ساٹھ سال اور اللہ رب العزت کے حکم سے ملک الموت آ کر روح قبض کرے یہ ہو گئی انسان کی حقیقی موت لیکن اگر اللہ کریم انسان کا وقت پورا ہونے سے پہلے عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے موت دینا چاہے تو اللہ قادر ہے بتائیے اللہ زور سے اللہ حقیقی موت آنے سے پہلے اللہ عارضی موت بھی دے سکتا ہے اسی طرح یہ جو ہماری زندگی آج ہے اس دنیا کے اندر یہ حیات دنیاوی یہ ہماری حقیقی زندگی ہے روح جسم کے اندر موجود ہے اور ہاں اگر انسان پر موت آ جائے ساٹھ سال ستر سال عمر گزارنے کے بعد حقیقی موت آ جائے اگر حقیقی موت آ جائے حقیقی موت دینے کے بعد اگر اللہ کریم عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے زندہ کرنا چاہے تو اللہ قادر ہے اللہ اب قرآن کا انداز دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ما تک تم سورت البقرہ پہلا بارہ اور آیت نمبر بہتر میرے سامنے میں قرآن مجید کے جن مقامات کی تلاوت کروں گا آپ کو حوالہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں گا حضرت سر اسلام کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل کا انہیں اللہ کریم نے منظر بیان کیا قرآن پاؤں کے اندر قتل تم نفسن فدار تم سیاح قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا ایک کہتے یار قاتل تو ہوگا کیونکہ چند دن پہلے تیرے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں موقع پہ تیرے ساتھ بھی جھگڑا ہوا تھا ہو سکتا ہے تو نے غصے میں آ کے قتل کر دیا ہو تیسرا کہنے لگا نہیں نہیں فلاں موقع پہ فلاں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس نے قتل کیا ہو اللہ فرماتے فدارا تم سیاح ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے قلعے کی دیوار کے نیچے مقتول پڑا ہے قاتل کا پتہ نہیں چلتا الزام لگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ قتل چھپ جائے قاتل کا پتہ نہ چل سکے اللہ فرماتے جس کو تم چھپانا چاہتے تھے میں اللہ کریم کی مرضی تھی کہ میں ظاہر کر کے رہوں گا اور کائنات والے چھپانا چاہے اللہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی بھی چھپا سکتا اب چالیس سال تک مقتول پڑا رہا کتنے سال مفسرین کہتے ہیں چالیس سال تک مقتول پڑا رہا لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہکل نظر بو بے باز کزال کا یو الموتا اللہ کریم نے وقت کے پیغمبر کی طرف وہی بھیجی کہ یہ جو مقتول کا وجود پڑا ہوا ہے اس میں کے وجود کو آپس میں ٹکرا دو پاؤں آپس میں ٹکرا دو یہ ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا دو یا ہاتھ کو اس کی ٹانگ کے ساتھ ٹکرا دو بس تمہارے ٹکرانے کی دیر ہوگی یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا بس جب وجود کو ٹکرایا گیا مقتول زندہ ہو گیا زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کا نام بتا دیا یاد رکھنا یہ زندگی عارضی تھی یہ زندگی حقیقی موت آ چکی تھی لیکن حقیقی موت آ جانے کے بعد یہ عارضی طور پر زندگی نصیب ہوئی تھی قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا اللہ کریم فرماتے کل نظر بو بے باز مقتول نے نام بتایا زندہ ہو کر دوبارہ مر گیا ہو سکتا ہے کوئی مولوی آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرے کہ میں قبر پر جا مردوں سے باتیں کرتا ہوں قتل مولوی کی بات تسلیم نہ کرنا اس لیے کہ مردے باتیں نہیں کیا کرتے اگر یہ مردے باتیں کرتے ہوتے تو مقتول کو زندہ کروا کے قاتل کا نام بتانے کی ضرورت قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا کہ مردے باتیں کرتے ہیں جو کہ مردے ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں ہم قبر پر کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جی کیا حال ہے کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ وہ حال و حال ہمارے ساتھ کرتے ہیں کدن نہیں رب کعبہ کی قسم جمعیت جمہت التحید و سننا کا مسئلہ کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات ماننے کے لیے تیار اللہ کریم فرماتے فکل نظر بو بے باز اس کے وجود کو آپس میں ٹکراؤ ٹکرایا گیا وہ زندہ ہو گیا قاتل کا نام بتایا دوبارہ مر گیا اللہ کریم کے قرآن پاک کا انداز رب کائنات کی لارحب کتاب اللہ فرماتے کزال کا یہ ہوتا کائنات والو جس طرح اس مردے کو میں اللہ کریم نے اپنی قدرت سے زندہ کیا قاتل کا نام بتایا اور مر گیا کزال کا یہ موتا اسی طرح میں اللہ کریم اپنی قدرت کے ساتھ مردوں کو زندہ کروں گا پنڈی والوں کن کو زندہ کروں گا کمال ہے اگر قبر والے پہلے سے زندہ ہوں تو زندہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہو میں نے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھا رب کائنات کی لا کتاب سورت کا نام سورت یاسین ہے ہے بائیسواں پارا سورت یاسین میرے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں نکم قدم ہوا سورت یاسین بائیسواں پارا اللہ اللہ آیت نمبر بارہ میرے سامنے اتنے عظیم اجتماع میں کسی کو شاکو کھڑا ہو جائے آیت کا نمبر دیکھ لے اللہ پر مین نو موتا شک نہ کرنا کائنات والوں میں اللہ کریم مردوں کو زندہ کروں گا اگر قبر والے زندہ ہوں تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت قرآن کا کون کون سا مقام سناؤں اصل عنوان بیان کرنا ہے نا ایک حوالہ سن لیجئے میرے سامنے تیسرا پارا سورت کا نام سورت البکرا اللہ کریم فرماتے از کانائی برائی مورے نیسا کئی علم ہوتا سورت البکرا تیسرا بارہ اور آیت نمبر دو سو ساٹھ میرے سامنے سکو تو نمبر دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں میرے پروردگار ارے نیبا تو موتا اللہ مجھے ان آنکھوں کے ساتھ دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قربانیاں کرنے والوں عید الاضحی دس دس ہزار کا جانور ذمہ کر رہا ہے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والا بندہ اور پوچھو قربانی کیوں کرتے ہو کہے گا کمال ہے بادشاہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت و کم ابراہیم علیہ سلاتم و تسلیم قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ سلاطم السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا مل ہے راول پنڈی والو رب کعبہ کی قسم دل کے دروازے کھول کے میرا جملہ سننا ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے اگلی ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا اور شاط و توحید و سننا کا عقیدہ کہ یہ قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو جس بندے کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے ساتھ نہیں ملتا اس کو قربانی والے عمل کرنے کا بھی فائدہ قرآن ہے قرآن رب ارینی کہی تو موتا اللہ مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا حضرت ابراہیم کا قیدا کیا تھا قبر والے کون ہیں مردہ ہیں ورنہ زندوں کو تو زندہ کرنے کی ضرورت ہو اللہ کریم فرماتے ہیں کزال کا یو الا موتا میوری کم آیاتی لال تاکہ مقتول زندہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے بھتیجا قتل کرنے والا ہے چچا بے اولاد تھا بھتیجے نے قتل کر ڈالا کہ سارے مال پر میں قابض ہو جاؤں خیر اب زندگی تو ہوئی عارضی زندہ تو ہوا مردہ عارضی طور پر زندہ ہوا لیکن کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں غور کرنا قرآن کے انداز پر ایک یہ بات ذہن میں رکھنا اللہ کریم کے قرآن کا اور مقام سناتا جاؤں اللہ اللہ سورت البکرا دوسرا پارا اور آیت نمبر دو سو ترتالیس میرے سامنے قرآن میں نے سامنے کیا ہوا ہے سادہ کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ نام جہانیاں مارے ویسی حد قرآن دی بھنے قرآن سامنے جھوٹے کس سے نہیں سنا رہا اللہ کریم کے قرآن کی صداقتیں پیش کر رہا ہوں سورت البکرا دوسرا پارہ آیت کا نمبر دو سو ترتالیس ہرمائے ہر جلدی رہو ہزار بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم کے پیغمبر نے اعلان کیا نکلو جہاد کے لیے جہاد یہاں تو جانے قربان کرنی پڑے گی بچے یتیم ہو جائیں گے عورتیں بیوہ ہو جائیں گی مال سواب کا کیا بنے گا نہیں اگر یہاں رہنا ہے جہاد کرنا پڑے گا اللہ فرماتے خارا جو نکل گا بندے جنگلوں میں چلے گئے پہاڑوں میں چلے گئے اللہ چلے کیوں گئے اللہ فرماتے ہزار موت کے خطرے کی وجہ سے اگر یہاں رہے تو پیغمبر کا حکم ماننا پڑے گا جہاد کرنا پڑے گا پھر تو جان قربان کرنی پڑے گی موت کے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں میں نکل گئے ایک یا دوسرا مانا تو ان کی بیماری پھیل گئی بندے مرنے لگے ستر ہزار بندے فرار ہو گئے پہاڑوں کے اندر موت کے ڈر کی وجہ سے اگر شہر میں رہے تو تعاون کی بیماری میں گرفتار نہ ہو جائیں اللہ فرماتے فقال لهم الله موتوا اللہ کا حکم دیا او ستر ہزار بندوں مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ ستر ہزار بندوں پر پہاڑوں میں موت آ گئی اللہ ہے ستر ہزار لاشیں پڑی ہیں اللہ کا ایک پیغمبر گزرا حضرت اس کی لہسلام حیران ہو گئے اللہ اتنی لاشیں یہ کیا بات ہے مالک کائنات نے جواب دیا میرے نبی موت کی ڈر کی وجہ سے نکلے تھے اچھا تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی یا جہاز سے جان چھڑا کر بھاگے ہیں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہ میں عرض کرتا ہوں دوبارہ ان کو زندہ کر اللہ سننا یا ان اللہ فضل لا گرو اللہ نے حکم دیا زندہ ہو جاؤ ستر ہزار جماعت دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے روحیں واپس آ گئی زندہ ہو گئے یاد رکھنا یہ ان کی موت عارضی تھی موت اصل موت تو بعد میں آنی تھی اللہ جانتا تھا صحیح وقت یہ عارضی موت تھی پیغمبر نے دعا کی دوبارہ زندہ ہو گئے عرضی موت کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل الناس اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر اللہ تو فضل کرتا رہتا ہے کائنات والوں پر لیکن انسانوں کا حال کیا ہے لا کن کسرگا لا یشکرون سر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کریم کے فضلوں کا اللہ کے کام بنتا اللہ کے فضل سے ہے راول پنڈی والوں کام بنتا اللہ کے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی کی بات بھی سن لیجیے حضرت باہو سلطان آپ ولیوں کو مانتے ہیں پنڈی والوں مانتے ہو ہاں ہاں میرا عقیدہ میری جماعت و توحید و سننا کا عقیدہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں ہاں بدماش کو میں اللہ کا ولی نہیں مانتا ایک آنکھ میں حیا ہو نمبر دو دل صفا ہو زبان پہ ذکر خدا ہو وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو ملک سے بگلا جملہ بھی سننا وہ نعرے کے قابل ہے اللہ اللہ دوبارہ غور کیجیے پنڈی والوں بزرگوں اور بھائیوں تو ہی دیو ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں آنکھ میں حیا ہو دل صفا ہو زبان پہ ذکر خدا ہو وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو اور ان صفتوں کا مالک انحت اللہ شاہ اللہ اللہ کا سچا ولی حضرت سلطان العارفین کہتا ہے نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سر ساہی نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سر ساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوں مجھ رتیاں تلنا بھی پوری وزن تے تولو پورا ون ہو سی باہو وزن پورا ون ہو سی بالو جدا ہو سی فضل الہی اللہ ہم تو اللہ دے فضل نال اللہ کریم نے حکم دیا یا ہم زندہ ہو جاؤ زندہ ہو گئے اللہ نے زندہ کر دیا اللہ ہے بڑے فضل والا اب دوبارہ غور کرنا میں خلاصہ کروں وہ قاتل بھی وہ مقتول بھی زندہ ہوا تھا عارضی طور پر زندہ ہوا تھا اور یہ عارضی موت کے بعد زندہ ہوئے ستر ہزار بندے دو تیسری مثال اللہ کریم آخر میں نتیجہ نکالوں گا مثالیں سنیے قرآن کی ریزلٹ آخر میں آئے گا پہلا بارہ میرے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والوں حضرات موسل سلاۃ وسلام کا تذکرہ بھائی موسل کتاب الفرقان لعلکم تعتدون اللہ نے فرمایا میرے کریم تور پہاڑ پر آ تجھے تو رات کروں حضرت موسل اسلام چل پڑے پنڈی والو آ چل پڑے اشاعت شاطو تو و سننا پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے زبان جو تمہاری کنٹرول میں نہیں رہی اور پیغمبر کے خود گستاخی کرنے والوں کیوں ان بے گناہوں پہ الزام لگاتے ہو آ میرا عقیدہ میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہمارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری کا عقیدہ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہمارے شیخ المشائق حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اور ایک جملے میں عرض کرنے لگا ہوں عقیدہ کیا کہ تھے جو لینے گئے خود کلی میں خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ذکر ساکی کوثر سے ہم نشی ذکر ساکی کوثر سے ہم نشی دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی ایسی تسلیم خود سامنے آ گئی لپ جب بھی محمد کا نام آ گیا ویزا موسل کی اللہ کریم نے کتاب عطا کی اور فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب الفارے کو بین مل بات پہلا پارہ سورت البکرا اللہ کریم کی لاریب کتاب اور میرے سامنے آیت نمبر ترپن کتاب لے کر جب واپس آئے مختصر سی بات یہ تختیاں ہیں تو کی اللہ کی کتاب ہے قوم کہنے لگی ہم تو نہیں مانتے کیوں جب تک اللہ ہمیں خود نہ کہے کہ واقعی میں نے کتاب دی ہے ہمیں یقین نہیں آئے گا خود لو کل مون اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا اللہ کتنی بھاری بات خیر بچڑے کی پوجا بھی شروع کر دی تھی پیچھے اب لمبا واقعہ تو میں نہیں عرض کر سکتا اتنا وقت نہیں اشارہ صرف حضرت موسا کلیم نے وقت تارا موسا کم سبھی نہ کا ستر بندہ منتخب کر لیا قوم کا سردار بندہ منتخب قسم کے بندے اور ستر آدمیوں کی جماعت لے کر چل پڑے تور پہاڑ کے قریب پہنچے اور کہا کہ معافی بھی مانگ لینا قوم کی طرف سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور میں گفتگو بھی کروا سکتا ہوں دعا کروں گا اللہ خود ان سے بات کر درخت میں سے آواز آئی واقعی کتاب میں نے دی ہے مان لو کی بات کر رہا ہوں اللہ اللہ شالا دل پتھر نہ بنے آمین آخو میاں محمد صاحب فرمان کھڑی والے تے علاقے بھی قصبہ میاں محمد صاحب فرمان مورخ کی بند نصیحت تے پتھر نو کی بالا مورخ پند نصیحت تے پتھر نو کی کالا کمبل مل مل دھوئیے پھر کالے دا کالا جدے جندرے اللہ چمارے کوئی بھی کھول سکتا آپ کہنے لگے ہم نہیں مانتے اللہ اللہ ہمیں سامنے دکھا اللہ اللہ سامنے آ کر بات کرے تب ہمیں یقین آئے گا ایسے نہیں کالو لنڈوں میں نہ لگاتا نروا ہار تن وہاں کا تو تم تندر آیت نمبر پچپن سورت البکرا پہلا پارا کہنے لگے ہمیں یقین نہیں آئے گا ہم تصدیق نہیں کریں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یہ انہوں نے جب گندا مطالبہ کیا اوپر بجلی چمکی نیچے زلزلہ آیا آخر کو مسائے کا آئی کڑک بجلی چمکی زلزلہ آیا اخذت ہم رجفا سورت الاراف زلزلہ آیا ستر بندے مر گئے حضرت موس علیہ السلام نے دعا کی اللہ پہلے تو ساری قوم نہیں مانتی تھی اب ان بے وقوفوں نے بڑا غلط مطالبہ کیا اب اگر ستر بندے مر گئے اکیلا میں چلا جاؤں قوم کے پاس تو قوم کیسے میری تصدیق کرے گی انہیں وت مننا وہ اگے ہی نان من دے تھے مار کے من کھلو تم تو وت اللہ زندہ کر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آخر کو مسائے کا دون تم تنگ ضرور نمباد مؤتی کم لال کم تشکرو اللہ نے دعا قبول کی ستر بندے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیے یاد رکھنا یہ ان کی موت عارضی تھی ان کی موت خلاصہ آخر میں نکالوں گا پہلا واقعہ آپ کو مقتول والا سنایا اس کی زندگی عرضی تھی جو ستر ہزار بندے پہاڑوں میں جا گئے جا کے چھپ گئے تھے ان کی عرضی تھی زندہ ہوئے یہ ستر بندے زندہ ہوئے موت تھی اب قرآن کا اور انداز سننا سورت کا نام سورت المیدہ اللہ کریم کی رحب کتاب ساتواں بارہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ میدہ کے اندر یہ میرے سامنے سورت میدہ کھل رہی ہوئی ہے اللہ کریم کی رحب کتاب اور آیت کا نمبر ایک سو دس بھائی تخری جلم ہوتا قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں جو آپ میں بزرگ موجود ہے نا جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کے بیان سنے ہیں اللہ اللہ میرا شیخ جھوم جھوم کے قرآن بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتا تھا وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان خاص انہوں تھا جملہ آئی وہ قرآن تیرے سمجھاون تو قربان سنیے نا عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو گئے فرماتے کم بیز اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا قبر پھٹتی تھی پنڈی والوں تو جو دل کے دروازے کھولنا قبر پھٹتی تھی اور نیچے والا مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور جب زندہ نیچے نہیں رہ سکتا تھا اوپر آ جاتا تھا پھر میں تشریح کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا یہ میرے سامنے اللہ کریم کی کتاب نوٹ کیجیے مانا گھروں میں جا کے دیکھ لینا سورت کا نام سورت مرسلات یہ میرے سامنے انتیسواں پارا سورت مرسلات اور آیت کا نمبر پچیس اور چھبیس کسی کو شک ہو تو مجمے میں کھڑا ہو کے نمبر دیکھ لے فرماتے ہیں نہ جزوں کی فات ممواتا او کائنات والوں میں اللہ نے زمین کی دو سیڈیں بنا دی زمین کی دو اطراف بنا دیے ایک کی اوپر والی سائڈ بنائی ایک زمین کی نیچے والی سائڈ بنائی ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا حصہ میں اللہ نے زمین کے دو حصے بنا دیے اے میرا اللہ تو نے زمین کے دو حصے کیوں بنائے اللہ فرماتے آیا امواتا اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے نیچے والا حصہ بنایا مردوں کے لیے اوپر زندے نیچے مردے اتنے جیو تے تلے اگلا جملہ غور سے سننا امواتا اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں اجازت اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت کوئی زندہ کو دفن تو کر دکھائے تین سو دو کا پرچہ ہے ٹھیک ہے نا جی تین سو دو اوپر والا حصہ زندوں کے لیے اور نیچے والا اچھا میں اتنا عظیم شان مجمع ہے ایک بزرگ بھائی ساتھی پوچھتا ہوں کہ جو مجمع میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میری برادری قوم قبیلے میں آج تک کوئی انسان فوت نہیں ہوا کوئی کہہ سکتا ہے جی جی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کسی کا بھائی والد والدہ رشتہ دار قوم کوئی نہ کوئی تو فوت ہوا ہوگا اچھا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے نیچے والا مردوں کے لیے اور اگر مولوی جی کہیں کہ نہیں اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ ہوتی ہیں تو مولوی جی پر سوال کرو ملا جی اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ تو ہمارے مردے کہاں گئے وہ جہاں فوتگیاں ہوئی ہیں سڈیاں وہ مردے کدے گئے اوپر والے بھی جی معقول سوال ہے نا جی اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ مردے کہاں گئے ہمارے نانا آیا تھا اوپر والا زندوں کے لیے حصہ اور نیچے والا مردوں کے لیے اگلا جملہ غور سے سننا پنڈی والو اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے ایک منٹ اگر نیچے توجہ ہے آپ کی اب آپ اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا آپ کہیں گے وہ کیسے جب نیچے والے زندہ ہو گئے کیا مت آ جائے گی قبریں پھٹ جائیں گی اور نیچے والے زندے اوپر آ جائیں گے کیونکہ نیچے کوئی زندہ رہ سکتا قرآن کا جو قانون ہے اوپر والا حصہ زندوں کے لیے نیچے والا مردوں کے لیے اللہ پرماتے ماتے تو خریج الموتا بزنی حضرت عیسیٰ علیہ وسلام جب قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے کم بزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ نیچے والا زندہ ہو جاتا تھا جب زندہ ہوتا تھا تو نیچے نہیں رہ سکتا تھا قبر پھٹ جاتی تھی اور نیچے والا زندہ اوپر آ جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد دوبارہ مردہ ہو جاتا تھا قبر پھٹتی تھی اندر دفن ہو جاتا تھا اللہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مردوں کا زندہ ہونا یہ عارضی زندگی تھی یہ اب غور کرنا ایک میں نے مقتول والا قصہ سنایا ستر ہزار جو پہاڑوں میں فرار ہو گئے ان کا واقعہ قرآن میں سے سنایا جو ستر بندے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ان والا واقعہ سنایا حضرت علیہ السلام والا اور اللہ فرماتے ہیں جو ہے جاگ رہے ہو اور قرآن کا انداز سنیے کل مرالا کریتن خامی تن اللہ عروشیا آئے قرآن تیری صداقتیں تیسرا پارا سورت البکرا اور آیت نمبر دو سو انسٹھ دیکھا نا میری جماعت کمیشن قرآن سر پہ رکھ کے واس کرنا نہیں پاکستان کے بعض موری قرآن سر پہ رکھ کے واس کرتے ہیں نہیں ایتوں کا نمبر بھی ساتھ دکھا رہا ہوں میں نے گزشتہ دو ہفتے پہلے منڈی باؤدین میں تقریریں کی میرا یہی مزاج ہے پرسوں جنہوں نے تعلیم القرآن میں میرا جمعہ سنا ہے آیتیں دکھانا دکھانا نمبر سورت کا نام بتانا سپارہ بتانا تو منڈی باؤدین میں میں جلسہ کر کے نکلنے لگا مسجد سے ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی سورت دا نام دستا آئی سپارہ ہی آئی ایتا دا نمبر بھی دس پتہ نہیں ایتا ہان بھی صحیح کہ کوئی نام بس یہ لفظ میں سنے اکھی جی نمبر ہی دستا آئی تے سپاہ پتنی وجہان بھی صحیح کہ کوئی نہ ہائے ہائے جس دے دل دے اللہ تالے مار دے کوئی بھی کھول سکتا اللہ کریم فرماتے او کل مروانا کریا تل وہی خامیا تن اللہ کرنے لگا ہوں تفصیل نہیں حضرت عزیر علیہ اسلام جا رہے ہیں راستے کے اندر بیت المقدس کی بستی کے قریب میں سے گزرے حیران ہو گئے اللہ کے پیغمبر اور سواری سے اتر کے کہنے لگے اللہ حاض حاض باد ویران شدہ بستی ہے چھتیں گری پڑی ہیں دیواریں گری پڑی ہیں ویران ہوئی پڑی ہے آدمی مرے پڑی ہیں اللہ کس طریقے سے زندہ کرے گا کرے گا لیکن اللہ کس کیفیت سے زندہ کرے گا اس کیفیت اور طریقے کا مجھے پتا ٹھیک اللہ پھر اللہ فرماتے فہمات اللہ میں آتا اللہ کریم نے موت دے دی حضرت علیہ السلام کو سو سال پنڈی والو قرآن میرے ہاتھ میں کسی کو شک کو قرآن کا جواب دے اللہ فرماتے فاماتا اللہ اللہ نے موت دے دی حضرت زیر کو سو سال لیکن نا نا نا نا جی موت کا لفظ استعمال نہ کرو گستاخی ہو جائے گی یہ کیا کی جی برکا وٹا گئے آہا کی وٹا گئے پتہ نہیں یہ سرکی تو سمجھی بھی ہے کہ نہیں برکا وٹا گئے موت نہ پردہ ہے اتو دے جدید پردہ کر گئے وہاں اللہ فرماتے فاماتا اللہ پنڈی والوں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جواب دینا قرآن پاک میرے ہاتھ میں اللہ کے گھر میں بیٹھے اتنا عظیم شان مجمع اللہ پرماتے امات اللہ اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی استعمال امات اللہ میں آتا سو سال اللہ نے مردہ رکھا سما باسا سو سال کے بعد اٹھایا راول پنڈی والا غور کرنا حضرت تدھیر جسرات اسلام سو سال تک موت کا جام پیے رہے یہ اللہ نے سو سال کے بعد زندہ کیا یہ عارضی موت تھی یہ یاد ہے یاد ہے موت تھی اب غور کرنا مقتول بھی زندہ ہوا لیکن کسی سوال جواب کا ذکر کوئی نہیں وہ ستر ہزار بندے پہاڑوں والے زندہ ہوئے قرآن میں کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں توجہ آپ کی خوب میری طرف ستر بندے تور پہاڑ والے بھی زندہ ہوئے لیکن کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں ہے حضرت اللہ علیہ وسلم کے سامنے عارضی طور پر مردے زندہ ہوئے کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں لیکن پیغمبر پر عرضی موت آئی اللہ کریم نے زندہ کیا تو سوال و جواب کا قرآن ذکر کرتا ہے اللہ نے فرمایا کم لبستا میرے پیغمبر آیا نا سوال جواب وہاں سوال جواب کوئی نہیں یہاں کم لبستا میرے پیغمبر جی کتنی دیر آپ کو ہوئی ہے کتنے رہے ہو تھے میں کتنا رہا لبی سو تو یو منو باز اللہ ایک دن بنتا ہے نہ نہ نہ او ساتھ مانے بلکہ علماء جانتے ہیں او باز نہ اللہ آس پاس دیکھا جب اللہ کریم نے موت دی تھی اس وقت تقریباً نو دس بجے کا وقت تھا اور اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا تو اثر کا وقت تھا کہنے لگے اللہ نہیں نہیں پورا دن بھی نہیں بنتا او باز یہ تو چند گھنٹے بنتے ہیں اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر ایک دن بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں چوتھا حصہ دن کا بھی نہیں کالا بستا تو تو تو ادھر ٹھہرا رہا سو سال نتیجہ نکالوں گا غور کرنا سو سال ہاں ہاں سو سال قصہ پورا کر کے نتیجہ نکالوں گا اللہ نے فرمایا میں اپنا زور کا شرابی قلم یا تسنا میرے نبی پانی آپ کا کہاں گیا کھانا او کھانا بھی تھا اور پانی ممکن ہے کپڑے میں کھانا باندھ رکھا ہو ممکن ہے کھولا کپڑا اللہ پانی کا برتن ڈھکن اٹھایا حیران ہو گئے جب قریب گئے تو اللہ نے فرمایا لم جاتا سنگا روٹی سو سال گزر چکا ہے گرم پڑی ہے سو سال گزر گیا پانی ٹھنڈا پڑا ہے اللہ کا دے رہے کہہ دو اللہ اب آپ زور سے اللہ اور اونچا اللہ لم جاتا سننا سنگا اور ہوئے سب کچھ آیا ہے اچھا میرے پیغمبر زور الہ مارے کا وہ سواری کہاں گئی گدا جو تھا وہ تو نظر نہیں آ رہا اللہ فرمایا مانظر الزام کئی فن شو میرے پیغمبر والی اللہ کا آیت تلس تجھے تو ہم نے کیا یادوں کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے آیت کا مانا وہ کام جو اللہ کر سکے اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے والی اللہ کا آیت تلس اچھا میرے پیغمبر وانظر الى الزام کئی فن سے ہائے قرآن انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ہڈیوں کو دیکھ میرے پیغمبر ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا اللہ فرماتے کئی فن ان سے دیکھ ہم کیسے جوڑتے میرے محبوب اللہ کے پیغمبر دیکھتے گئے ہڈیاں جڑتی گئی چمڑا چڑھتا گیا گوشت بنتا گیا گدا تیار ہو گیا اللہ نے روح ڈال دی رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر دیکھنا جس طرح بنا کر اگر میں اللہ اس تیری سواری کو زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ راول پنڈی کے بزرگ اور بھائیوں روٹی پانی تو جو ہے آپ کی روٹی پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں روٹی پڑی رہے ایک دو دن کے بعد خراب ہو جائے گی پانی پڑا رہے پڑا پڑا خراب ہو جائے گا گرد و غبار گیا پانی خراب ہو گیا میلا کچالا ہو جائے گا روٹی اور پانی تھا جو میرے جملے پر روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں لیکن گدا تو کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا کاس چڑھتا رہتا اور کچھ کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا خلاصہ کیا نکلا روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں اور گدا بچ جانے والی چیز تھی لیکن اللہ کریم نے بچنے والے گدھے کو مار دیا اور خراب ہونے والی چیزوں کو بچا کے رکھا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ بچنے والے کو مارنے والا بھی اللہ اور خراب ہونے والے کو بچانے والا بھی ایک بات اور اگلا جملہ ذرا غور سے سننا کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے آپس میں ملتی جلتی ہے اشارہ سنانے لگا غور کرنا یہ تو اللہ کے پیغمبر کا حال تھا اللہ کریم فرماتے ہیں کزا بس نہ ہوں لے جاتا سالو تین سو نو سال کے بعد جب اللہ نے سات ولیوں کو اٹھایا نوجوان وہ کاف غار میں تین سو نو سال تک سوتے رہے جب اللہ کریم نے اٹھایا آپس میں سوال و جواب شروع کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں کالا کام کم لبی سو تم ان ولی اللہ کے کتنے ٹھہرے ہو کتنی دیر تمہیں ہوئی ہے اب دیکھیں نا نیند بھی موت کی قسم ہے سوئے رہے ولیوں کا قصہ جب سلانے کے بعد اللہ نے جگایا تو سوال و جواب کا ذکر ہے ہے نا سوال و جواب ایک بول پڑا کہنے لگا کم لبی سو تم کتنی دیر تمہیں ہوئی ہے سن ان میں سے تین ولی بول پڑے کہنے لگے کالو لبسنا یومن او باز یوم ایک دن گزرا ہے نہ نہ جب اللہ نے سلایا تھا آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا اللہ نے جگایا تو شام کا وقت تھا کہ لگے پورا دن بھی نہیں بنتا او باز یوم دن کا تھوڑا حصہ بنتا ہے اللہ فرما ایک دن بھی نہیں دل کا چوت حصہ بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں بلکہ لابے صوفی کا پہن سلا سمیا تلسی بد آیت نمبر پچیس سورت القاف پندرواں پارا اللہ پرما نانا مجھ سے پوچھو میں سچا خدا تمہیں بتاؤں ایک دن بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں وہ تو سوئے رہے تین سو نو سال خلاصہ مقتول والا قصہ سنایا سوال و جواب کا ذکر آپ بولیں گے میں خلاصہ نکالوں گا سوال و جواب کا ذکر زور سے سوال و جواب کا ذکر قرآن کی تصدیق ہے اور کیا پتا یہ جواب آپ کا کہ امت کے میدان میں اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے وہ ستر ہزار تہاروں والا بندہ زندہ ہوا لیکن سوال و جواب کا ذکر بولیے سوال و جواب کا ذکر یہ ستر بندہ جو تور پہاڑ پر گیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ زندہ ہوا لیکن سوال و جواب کا ذکر کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی بندہ زندہ ہوا اور رسالت کی گواہی بھی فوت ہو گیا سوال و جواب کا ذکر کوئی نہیں لیکن جب اللہ کے بندر کا ذکر آئے اللہ سوال و جواب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں کم لبستا کالا لبی سو تو یو من اواز اللہ ایک دن میں ٹھہرا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں بل نبی سمے آتا سو سال آپ ٹھہرے نبی کا ذکر ہو سوال و جواب کا ذکر قرآن کرتا ہے اور ولیوں کا ذکر ہو سونے کا تو سوال و جواب کا قرآن ذکر کرتا ہے پنڈی والوں غور کرنا یہ اللہ کریم نے نبیوں ولیوں کے قصے میں سوال و جواب کا ذکر کیوں کیا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں ولیوں کی پنڈی والوں لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں اور ولیوں کی عام لوگوں کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا انبیاء اولیاء کی پوجا کی جاتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا انبیاء اولیاء کو پوجنے والوں اگر نبی پر موت آ جائے نبی کو اپنا پتا کوئی نہیں اور ولی سو جائے تو ولی کو اپنے وجود کے حال کا پتا کم لبس یومن او باز یو انبیاء کرام کا ذکر چلے سوال و جواب کا ذکر ولیوں کا قصہ ہے سوال و جواب کا ذکر کیوں اس لیے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں ولیوں کی عام لوگوں کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا موت آ جائے نبی کو پتا نہیں سو جائے تو ولی کو پتا اور جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں دربار پہ آنے والے کے حال کا کیسے پتا ہوگا اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر کالا بل بس تو میں آندیاں چلتی رہی سو سال میں چکر چلتے رہے پرندے چہچہاتے رہے زلزلے آئے بڑے بڑے انقلاب موسم تبدیل ہوتے رہے پر پیغمبر کو اپنے وجود کے حال کا پتا اور جس کو اپنے وجود کے حال کا پتا نہیں دربار پہ آنے والے مزاروں آسانے پہ آنے والے قبر پہ حاضری دینے والے کے حال کا بھی پتا ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے آخری شملے غور کرنا سند المحدثین کاوی شمس الدین رحم اللہ تعالی فرماتے تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے مر کر انہوں نے بھی جہے کہنے سن دین مر کے انہیں نہیں دیکھا جہے کہنے کہ نہیں سن دے مر کے انہیں فرماتے تھے فیصلہ کیسے ہوگا اور جب دونوں نے مر کر نہیں دیکھا اللہ کا پیغمبر موت دے کے آیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام سو سال موت دے کے آیا ہے اگر حضرت عزیر علیہ السلام سنتے ہوتے تو کبھی ایک دن یا دل کا کچھ حصہ جواب میں کہنے کی ضرورت آخری بات سنیے دعا کروں حضرت مولانا قاضی نظر محمد سے بیٹھے ہیں تشریف فرمائے اسٹیج پر ان کے برادر شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے مایا ناز مبلغ سے اللہ غری کے رحمت کرے امین کہہ دیجیے <coughs> فرماتے تھے آخری بات اور کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی بیمار تھے آخری ایام تھے مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے کہ میں ملتان گیا ایک کام تھا تو میں حضرت شاہ جی کی خدمت میں بیمار پرسی کے لیے حاضر ہو گیا شاہ جی لیٹے ہوئے تھے میں نے گفتگو شروع کی حال احوال پوچھا فرماتے تھے کائی صاحب کہ میں نے عرض شاہ جی مردے سنتے ہیں تو حضرت شاہ جی نے فرمایا بھائی مولوی سے بات یہ ہے کہ اگر مر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سنتے ہیں یا میں کہ نہیں آپ اب بتائیں نا لیکن مل سے بات یہ ہے کہ کوئی موت کے بعد اس دنیا میں واپس تو آیا نہیں ہے جو آ کر بتائے کہ سنتے ہیں یا اگر موت کے بعد کوئی آتا وہ تو بتا سکتا تھا نا کوئی نہیں آیا کیا مجھ سے پوچھیں مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے میں نے عرض کی حضرت ایک تو واپس موت کے بعد آیا ہے فرماتے تھے امیر شریف اٹھ کر بیٹھ گئے بیمار سے حالانکہ تکیے کی ٹیک لگا لی فرما کے مولانا یہ کیا کہہ رہے کون آیا کوئی نہیں آیا میں نے کہا آیا ہے کہ نہیں آیا کون آیا ہے میں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام سو سال موت دیکھنے کے بعد آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے فرماتے تھے ایک مولوی صاحب ساتھ بیٹھتے میں نام نہیں لیتا امیر شریعت نے فرمایا اے اشاتیاں دا اس فرماتے تھے میں نوجوان تھا امیر شریعت نے فرمایا مولوی صاحب اے اشاتیاں دا طالب علم قرآن جو دلیل دے گئی ہوں تو ہی کوئی ایت پڑھنا ساتواں پارا آخری آیا تو ترجمہ دعا کروں اللہ کر فرماتے ہیں قرآن پاک میں آیت نمبر ایک سو نو میرے سامنے سورت المائدہ ساتواں پارا کو تو کھڑے ہو کر مجمے میں نمبر دیکھ لیجیے فرمایا لوگ کہیں گے جلسہ ہوا تھا جمعیت شاط و توحید و سننا والوں نے بدھو والی پڑی تھی اندازہ لگاؤ نا جمع اللہ ال اللہ رسولوں کو جمع کرے گا قیامت کے میدان میں فرمائے گا ماضا ماضا او بھی تم میرے نبیو رسولو یہ تو بتاؤ تمہاری وفات کے بعد تمہاری پوجا کیسے کی گئی کیسے منت منوتی نظر نیاز کیسے سجے تباب کیسے سلاد کیسے سلام وہ کیسے تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر تم تمہیں سفارشی بنا کر پکارا گیا بتاؤ میرے رسول اللہ کے رسول جواب دیں گے کالو لا علم لنا کالو لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم تو دنیا سے رخصت ہو کر اللہ میں بردخ میں پہنچ گئے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ تو معاملہ غیب والا بن گیا اور ان کا اللہ مل غیب کا علم رکھنے والا کون ہے زندگی باقی ملاقات باقی ربنا تقبل منا مننا کنت تصع العلیم و تب علینا ان التواب ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے توحید و سنت کیسٹ ہاؤس